الحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی چینل کے ذریعے ایک بار پھر قوم جنات کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو جنات سے متعلق مستند معلومات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ فی زمانہ مدنی ماحول سے دوری کے باعث لوگوں کو جنات سے متعلق درست معلومات نہیں ہوتی اور اکثر ان کے جو معلومات کے ذرائع ہیں وہ رسائل کہانیاں یہ ہوتے ہیں جس میں جنات کو خوفناک اور ظالم مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جس کے باعث لوگوں میں اکثر جنات کا نام سنتے ہی مطلب کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو معذ اللہ جنات کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ انسان کا وہم ہے جبکہ جنات کے وجود کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ہے کہ اس کا انکار کفر ہے تو اس سے سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے آج انشاءاللہ کیا انسان بھی جنات کو قتل کر سکتے ہیں قتل کر دیتے ہیں کیا اس کے معاملات ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی بغیر ڈرے اطمینان سے بیٹھ کر سنیے انشاءاللہ شاء آپ کا ڈر بڑھنے کے بجائے کم ہوگا انشاءاللہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سلو الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی استغفر صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جس طرح جنات انسان کو قتل کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات جنات کو خود انسان کے ہاتھوں جام موت پینا پڑتا ہے چند حکایت ملاحظہ فرمائی ایک طالب علم سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا جب اپنی منزل کے قریب پہنچا تو اس شخص نے طالب علم سے کہا میرا تجھ پر ایک حق ہے اور ذمہ ہے میں جن ہوں مجھے تم سے ایک کام ہے طالب علم نے پوچھا کیا کام ہے جن نے کہا جب تم فلا گھر میں جائے گا وہ تمہیں ایک سفید مرغ ملے گا اس کے مالک سے پوچھ کر اس کو خرید لینا اور اسے ذبح کر دینا طالب علم نے کہا اے بھائی مجھے بھی تم سے کام ہے جن نے پوچھا وہ کیا طالب علم نے کہا جب شیطان سرکش ہو جائے یعنی جن جو ہے وہ قابو میں نہ آئے اور سرکشی دکھائے اور جھاڑ پھونک وغیرہ کچھ فائدہ نہ دے اور آدمی کو پریشان کر دے تو اس کا علاج کیا ہے جن نے علاج بتایا چھوٹی دم والے بارہ سنگی کی کھال اتاری جائے اور جن کے اثر والے آدمی کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں پر مضبوطی سے باندھ دی جائے پھر سداب بری ایک قسم کا کالا دانا جس کو عورتیں نظر بد اتارنے کے لیے جلاتی کا تیل لے کر اس کے ناک کے دہنے نتنے میں چار مرتبہ اور بائیں نتنے میں تین مرتبہ ڈال دی جائے تو اس کا جن مر جائے گا پھر کوئی دوسرا جن بھی اس کے پاس نہیں آئے گا وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو اس مکان میں آیا وہاں مجھے معلوم ہوا کہ بڑھیا کے پاس واقعی ایک مرغ ہے میں نے اس سے بیچنے کے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا بہر کے میں نے اس کو کئی گنا قیمت میں خرید لیا جب میں خرید چکا <clears throat> تو جن نے دور سے مجھے شکل دکھائی اور اشارے سے کہا اس کو ذبح کر دے میں نے عمر کو ذبح کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے مرد اور عورتیں باہر نکل آئے اور مجھے مارنے لگے اور مجھے جادوگر قرار دینے لگے میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں انہوں نے مجھ سے شکوا کیا جب سے تم نے اس مرخ کو ذبح کیا ہے ہماری لڑکی پر جم نے حملہ کر دیا ہے یہ سن کر میں نے اسے چھوٹے دم والے بارہ سنگی کی کھال اور سدا بری کا تیل منگوایا جب میں نے جن کا بتایا ہوا وہی عمل کیا تو وہ جن چیخ پڑا کیا میں نے تمہیں یہ عمل اپنے خلاف بتلایا تھا جب اس لڑکی کے ناک میں تیل کے قطرے ڈالے گئے تو جن اسی وقت مر گیا اور اللہ تعالی نے اس لڑکی کو شفا عطا فرمائی تو دیکھا میٹھے میٹھے سمے کہ جن کس انداز سے انسان کے ہاتھوں ہی مرا نا اسی طرح ایک دن امیر احل سنت دامت برکات العالیہ عام ملاقات فرما رہے تھے ملاقات کے لیے آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کی کہ حضور پچھلے دنوں میں ایک اسلامی بھائی کو آپ کے پاس لے کر آیا تھا جس پر جنات کے اثرات تھے آپ نے اس پر دم فرمایا تو ہاتھ و ہاتھ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ وہ اسلامی بھائی تو ٹھیک ہو گئے مگر اس جن کے قبیلے کے جنات مجھے طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں وہ مجھے باقاعدہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو الیاس قادری کے پاس کیوں لے گئے تھے ان کے دم کرنے سے ہمارا بھائی مر گیا یعنی کہ امیر علیہ سنت نے دم کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بھائی جو جن وہ مر گیا لہذا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہ سن کر امیر علیہ سنت نے اس اسلامی بھائی پر بھی دم کیا اور تسلی دی اب یہی واقعہ جب کسی نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سنا دیا اب اللہ کے بلی جو ہوتے ہیں نا یہ مطلب جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور ان کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو چھپاتے اور آجیز اختیار کرتے تو آپ کی بارگاہ میں کسی نے یہ دعا کی برکت سے جن سے نجات کی باہر سنائی تو آپ نے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا یہ سب رب ازم اجل کے فضل و کرم سے ہے ورنہ اگر کوئی سرکش جن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اڑ جائے کہ کرنا میرا جو کرنا ہے تو میں کیا کر لوں گا بس بھائی رب راضی ہو جائے راضی رہے اس کا کرم چاہیے اس طرح کی آپ نے آجیزی فرمائی تو میرے میٹھی میٹھی سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے ان کی دم میں برکت ہوتی ہے اور ایسی برکت ہوتی ہے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے جیسا کہ میں واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آج اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مقبول بندوں کو ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے صبح پنجاب کے شہر گلزار طیبہ سرگودا کے مبلغ دعوت اسلامی کا حلفیہ بیان ہے کہ غالباً انیس سو پچانوے کی بات ہے مجھے یہ خوشخبری ملی کہ واقع میں امیر نے سنت کا سنت بھرا بیان ہے چنانچہ میں نے انفرادی کوشش کے ذریعے عاشقہ نے رسول کا ایک مدنی قافلہ تیار کیا کہ سفر کے اختتام پر سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت پائیں گے شرکا میں میرے بہنوئی بھی شامل تھے جو کرامات اولیاء کے منکرین کی صحبت میں بیٹھنے کے باعث عقائد کے معاملے میں تزبزم کا شکار تھے اسی دوران ایک پیدائشی نابینا حافظ صاحب وہ بھی تشریف لیا ہے جو کسی اور پیر صاحب سے نقش سلسلے میں مرید تھے اور امیر علیہ سنت سے طالب تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے وہ بھی مدنی قاتلوں میں سفر کے لیے اصرار کرنے لگے انہیں سمجھایا گیا کہ اب نابینا ہے آپ کو نظر نہیں آتا تین دن سفر میں کس طرح رہیں گے مگر وہ بزد رہے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ کہنے لگے کم از کم زندگی میں ایک بار تو اللہ کی یہ ولی ہے امیر علیہ سنت ان کی مجھے ملاقات ہو جائے صحبت مل جائے ان کا شوق و جذبہ دے کر آخرکار مدنی قافلے والوں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا تین دن مدنی قافلے میں سفر کے بعد جب ہمارا مدنی قافلہ اجتماع گاہ میں پہنچا تو لوگوں کی تعداد اس قدر تھی کہ منچ یعنی اسٹیج نظر نہیں آ رہا تھا امیر احمد سنت کا بیان جاری تھا اچانک دوران بیان آپ نے شرکا اجتماع سے ارشاد فرمایا ابھی بارش ہوگی مگر معمولی ہوگی لہذا کوئی بھی فکر مند نہ ہو مبنی کے دعوت اسلامی کا کہنا ہے کہ یہ سن کر میری نظر بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھی مگر وہاں بارش کے قتل کوئی آسان نہ تھے اور مسئلہ بالکل صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھا مگر حیرت انگیز طور پر بیان کے بعد دوران دعا اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی ایک ولی کامل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں ہونے والی بارش نے عقیدت کے پھولوں کو مزید مہکا دیا اجتماع کے اختتام پر جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو راستے میں خوش قسمتی سے امیر اہل سنت کی گاڑی آتی دکھائی دی بس پھر کیا تھا اسلامی بھائی گاڑی سے اتر کر امیر اہل سنت کی کار کے گر جمع ہو گئے امیر علیہ سنت نے کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے سلام شاہ فرمایا ہماری خیریت دریافت فرمائی یہ جتنا چونکہ بہت کامیاب ہوا تھا لہٰذا بہت خوش تھے میں نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی دست بوسی کی سعادت حاصل کی مگر میرے بہنوئی قریب کھڑے منظر دیکھ رہے تھے مگر قریب نہ آئے نہ ہی ملاقات کیا نہ کسی عقیدت کا اظہار کیا اتنے میں پیدائشی نابینا اسلامی بھائی بھی کسی طرح اپنی گاڑی سے اتر کر گرتے پڑتے آ پہنچے اور امیر علیہ سنت کی کار کے اگلے حصے پر ہاتھ مار مار کر آپ کی توجہ چاہنے لگے کسی نے امیر علیہ سنت کو اشارے سے عرض کی کہ یہ مادرزاد نابینا ہے پیدائشی نابینا ہے ان پر دم کر دے دعا فرما دیجئے امیر علیہ سنت نے جھک کر شیشے میں سے اس مادرزاد نابینا کے چہرے پر اپنی نگاہیں ولایت ڈالی اور سامنے رکھے بیگ میں سے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی اس مادرزاد نابینا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی دم کرنے کے انداز میں پھونک ماری تو اس مادر زاد نابینا نے ایک دم جھرجھری لی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی وہ نقش بندی اسلامی بھائی اچانک آنکھیں روشن ہو جانے پر عجیب کیفیت اور دیوانگی کے عالم میں چیخنے لگے کہ مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے میری آنکھیں روشن ہو گئی مجھے نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہوئے امیر علیہ سنت کی جانب بڑھے اور روتے ہوئے آپ کے قدم میں گر پڑے یہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ وہاں موجود تینتیس کے قریب چشمے دید گنا دم بخود رہ گئے رات کا آخری پہاڑ تھا لوگوں پر کچھ دیر تو سکتا تاری رہا پھر جب حواس بحال ہوئے تو ان کی آنکھیں بھی زمانے کے بلی کی کھلی کرامت دیکھ کر جذبات تاثر سے بھیگ گئی پیدائشی نابینا جن کی اب آنکھیں روشن ہو چکی تھی ان کی حالت قابل دید تھی وہ آنکھوں کو روشن پا کر پھولے نہیں سما رہے تھے اور امیر سنت پر سیدھا ہوئے جا رہے تھے آپ نے اسے سینے سے لگا کر پیٹ تھپکتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرائے نہیں اللہ شفا دینے والا ہے میرے بہنوئی جو کہ کرامت اولیاء کے منکرین کی صحبت میں رہے تھے یہ ایمان افروز کرامت دے کر اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکے اور روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بدعقیدگی اور سادے کا گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق داڑی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی اور امیر علیہ سے مرید ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل بھی ہو گئے گویا کہ امیر علیہ سنت میں ایک طرف اللہ رسول ازب وجلح و سم اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ظاہری آنکھوں کو روشن فرمایا تو دوسری طرف ایک شخص کو راہ حق کی روشنی بھی عطا کر دی الحمد میرے بہنوں کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ گھر آ کر نہ صرف خود با جماعت نماز پڑھنے لگے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنے لگے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کی دھویں بچانے لگے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی بھی ولی کامل کے عقیدت مندوں میں مرید طالب یا اہل محبت ہوتے ہیں یہ تینوں صورتیں یعنی مرید یا طالب ہونا یا محبت کرنا حصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں یقین اور محبت کامل ہو تو اس کی برکت حیران کن ہوتی ہے جیسا کہ خوش نصیب حافظ صاحب جو نقشبندی تھے امیر علیہ سنت سے تعریف تھے مگر ایک ولی کامل سے محبت ادب یقین اور مضبوط ارادت کی بدولت ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں باقی اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کے انعامات سے نوازتا ہے اور ان پر اپنا خاص کرم و فضل فرماتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تو جیسا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جنات کے معاملات کے انسان بھی جنات کو قتل کر سکتے ہیں قابو میں کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے سمجھ کہ اگر گھر میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ممکن ہے فوراً تعویذ اختاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیا کیجیے کہ تاویزات کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے مسائل وغیرہ حل ہونے میں آسانی ہوگی اب کسی کو اگر یہ وسوسہ سے آئے کہ اللہ شفا دینے والا ہے پھر تاویزات کیوں لیں اس میں کیسے اثر ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ بچوں یا بڑوں کو تعویذ پہنانا بالکل جائز ہے جبکہ وہ تعویذ آیات قرآن یا اسماع الہیہ یا دعاؤں پر مشتمل ہو بعض احادیث میں تعویذ کی جو ممانت آئی ہے نا اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہو جیسا کہ زمانہ جہلیت کے تعویذات ہوتے تھے تعویذات اسماء الہی و کلام الہی و ذکر الہی سے ہوتے ہیں ان میں اثر نہ ماننے کا جواب وہی بہتر ہے جو اثر نہیں مانتا اس کے لیے وہ جواب بہتر ہے جو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ منشد یعنی بے دین کو دیا تھا جس نے تعویذات کے اثر میں کلام کیا کہ بھائی تعویذات میں کچھ اثر نہیں ہوتا حضرت قدر سے سرو نے فرمایا تو عجیب گڑھا ہے جب اس نے اعتراض کیا نا کہ وہ اثر نہیں ہوتا تعویذ میں تو وہ تو عجیب گڑھا ہے وہ دنیا میں تو بڑا معزز بنتا تھا یہ لفظ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا گردن کی رگیں پھول گئی اور بدن غیر سے کاٹنے لگا تم کہتے تھے تعویذ میں اثر نہیں ہوتا ہے اب خود دیکھو گے گدھے کا نام کا اثر تم نے مشاہدہ کر لیا کہ میں نے تمہیں گدھا کہا تمہارے اتنے بڑے جسم کی کیا حالت ہوگی تمہیں گدھا کہنے پر تمہارے جسم کی کیا حالت کر دی لیکن مولا ازبل کے نام پاک سے تم منکر ہو گے اس کا اثر نہیں ہوتا تو میرے میٹھی میٹھے سمے الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرضی سے مکتوبات تعویذات اطاریہ کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا الحمد للہ امیر اہل سنت کے تجویز کردہ تعویذات جو اجازت یافتہ ہیں فی سب اللہ علاج کیا جاتا ہے نیز استخارہ کرنے کا بھی سلسلہ بھی ہے روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں الحمد اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات اور تعزیت یادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں اور دم تحریر بائیس سفر مظفر جو چودہ سو اٹھائیس ہجری کا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق مجلس کی طرف سے ماہانہ سوا دو لاکھ اور سالانہ کم و بیش چھبیس لاکھ سے زائد تعویذات اوراد دیے اور کم و بیش بیس سے پچیس ہزار مکتوبات بھیجے جاتے ہیں ان میں ای میل کے جوابات بھی شامل ہیں الحمد للہ ماہانہ پچیس سو سے زائد آن لائن استخارہ کی ترغیب بھی ہوتی ہے تعویذہ اختاری کے متعدد باہریں بھی ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے جو رسائل شائع ہوتے اس میں موجود ہوتے ہیں تو جیسا کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں میں نے آپ کو تعویذہ اختاری کی جو ترغیب دلائی یہ اس وجہ سے کہ واقعی آپ جب بستے پہ جائیں گے تو آپ کو کئی ایسے ایسے معاملات جو کہ بظاہر محسوس ہوگا کہ حل نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس کا حل ملے گا جیسا کہ میں آپ کو دو تین بہاریں ایسی سناتا ہوں کہ کیسے کیسے مطلب ہے کہ مشکلات میں لوگ پہنچے اور اللہ نے ان کو شفاتا فرمائی ایک شخص نے بتایا کہ خطرناک جن میری بچی کے پیچھے پڑ گئے کبھی کبھی میرے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا اور مطالبہ کرتا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اور جتنا چاہے مان لے لو میں بے حد خوفزدہ اور پریشان تھا کئی عاملین سے رجوع کیا پیشہ ور عاملین میرے گھر آتے پڑھائی وغیرہ کرتے مگر وہ جن کو بھی غالب جن جو تھا نا وہ بھی عامل تھا اپنے عملیات سے عاملوں کو الٹا لٹکا دیا کرتا تھا اتنا پاورفل تھا اب میں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا سخت مایوسی کا عالم تھا کہ کسی نے بتایا کہ فیضان مدینہ چلے جاؤ بہت تعویذات اختاریاں ملتے میں نے وہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا انہوں نے مجھے کچھ تعویذات وغیرہ دی الحمد جب میں نے تعویذات اختاریہ مجلس کے مشورے کے مطابق استعمال کیے چند دنوں بعد جب وہ جن ظاہر ہوا تو تعویذات اطاری کے برکت سے قریب نہیں آ رہا تھا بلکہ دوری سے کہنے لگا یہ تعویذ اتار دو تم یہ تعویذ کہاں سے لائے اور وہی کھڑے کھڑے میرے باندھے ہوئے تعویذ کے اشارہ کر کے کچھ پڑھائی کرتا تھا نا جیسے اس کا یا تو اثر ظاہر کرنا چاہتا ہوگا یا اتارنا چاہتا ہوگا لیکن الحمد للہ وہ ناکام رہا اور تعویذ نہ اتار سکا کچھ روز وہ خطرناک جن اسی طرح ظاہر ہوتا رہا بالآخر تھک آ کر تھک ہار کر وہ تعویذ تاریہ کی برکت سے آخر میں غائب ہو گیا تو پتا چلا میٹھے میٹھے سمے کہ آپ غور کیجیے نا جس کی بچی کو شادی کا مطالبہ کوئی کرے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی کوئی جن کرے کتنا بے معذیت میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے دیکھے تھا فرمائی اسی طرح مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور کچھ ہی عرصے بعد اچانک انتقال ہو جاتا اب ڈاکٹر بھی حیران دیتے تھے کہ کوئی بیماری بھی نہیں بالکل صحت مند بچے ہوتے تھے اچانک انتقال کر جاتے تھے اور یہ آپ نے شاید مطلب ہے کہ جو چینل پر مجھے سن رہے یا دیکھ رہے ان کے کئی گھروں میں ایسے معاملات ہو سکتا ہوں تو آپ بھی تعویذہ تاریخ کے رستے سے رابطہ کریں دیکھیں انہوں نے رابطہ کیا تو کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کی گود ہری ہونے کے آسار نمودار ہوئے تو اس سے بھی جنات مختلف شکلوں میں آ کے ڈرانے لگے اور دھمکی دینے لگے تم بہت خوش ہو رہے ہو میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا ہم نے سادے رفتاری لیے کاٹ وغیرہ کروائی ایک رات وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا پہلے میری زوجہ کو نظر آتا تھا مگر اب کی بار میں نے اس کو دیکھا اس کی شکل جو تھی نا وہ بندر کی طرح تھی میں دھمکانے لگا تمہارے بچے کو مروا دوں گا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں دس سال سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد میں نے تعویذات اختاری کے ذمہ دار اسلامیہ سے رابطہ کیا انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مجھے تین نقش اور پہننے کے لیے تعویذات دیے اس مرتبہ جب وہ جن ظاہر ہوا تو اس کی عجیب حالت کبھی وہ پاگلوں کی طرح دیواروں پر سر مارتا کبھی گھر کی چیزیں اٹھا کر ادھر پھینکتا ادھر پھینکتا بلاخر وہ تھک ہار تھک ہار کر چلا گیا دوسری بات پھر آیا اور ہمیں تنگ کرنے لگا میں نے جوش عقیدت میں اس جن سے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرا پیر بھی کامل ہے بس یہ اس کا سننا تھا اور وہ ایک دم مطلب لوٹا اور وہ دن اور آج کا دن ہمارے گھر میں دوبارہ کوئی جن وغیرہ نہیں آیا الحمد اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیاری سی مدنی منی سے بھی نوازا جب تین ماہ کی ہو چکی ہے میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے جو ماشاء اللہ خوب صحت مند ہے تو دیکھا میٹھے میٹھے سے بھائی اور یہ تو خیریت جن کا اس طرح کا معاملہ تھا کہ مطلب وہ آتا تھا ظاہر ہوتا تھا میں آپ کو ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بچے پر چودہ سال کا بچہ اس کے اوپر جن آیا اور کس انداز سے آیا اور کس انداز سے اس کو نجات ملی بابو مدینہ کے ایک اسلامی بھائی مجلس مکتوبات تعویذات اطارے کے بستے پر اپنے چودہ سال بچے کو ساتھ لے کر آئے اور اس طرح بتانے لگے کہ کچھ عرصے پہلے رات کو کم و بیش ڈھائی بجے کا وقت تھا ہمیں شادی میں شرکت کے بعد گھر والوں کے ساتھ آ رہے تھے کہ جب ایک ویران گلی سے گزرے اور ایک درخت بھی تھا اس کے نیچے سے جیسے گزرے تو میرا جو چودہ سالہ بیٹا وہ گھبرا گیا اور خوفزدہ ہو گیا اس سے پوچھا کیا بات ہے تو کچھ بولا نہیں ادھر ادھر دیکھنے لگا خیر گھر پہنچے سارے سو گئے بچہ بھی سو گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک پورا اسرار چیخ کی آواز سنائی دی جس سے سارے گھر والے جاگ گئے اب کسی فوری خیال کے تحت میں نے بیٹے کے بستر کے دیکھا کہ میرا بیٹا دیکھو تو بیٹا غائب اب تو میری پیروں تلے زمین نکل گئی اب ادھر دیکھا ادھر ڈھونڈے کوئی پتہ نہیں چل رہا یعنی کہ میری اہلیہ نے تو رونا شروع کر دیا کہ بیٹا کا ہے میری بھی حالت خراب تھی کسی نے توجہ دلائی کہ ذرا چھت پر جا کر دیکھو اسے چھت چھتر بیٹھا ہو اب میں دوڑا دوڑا جب چھت پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ چھت کی جو منڈیر ہوتی ہے نا اس پر وہ بیٹھا ہوا تھا سر چکا رکھا تھا میں نے سنبھالا لے کر آیا سلا دیا صبح اس نے بتایا کہ پپا میرے پاس جن آتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے وہ اکثر چھت پہ چلا جاتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیا انتہائی کمزور ہو گیا ایک روز تو ایک بڑی مصیبت آن پڑی کہ رات سب سوئے میں تھے کہ اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اس کی آنکھ کھلی اور اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی اب وہ غصے میں تھا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا گھر والوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو سنبھالنے کی کوشش کی تو اس میں پتہ نہیں کہاں سے تھی طاقت آ گئی ادھر پکڑا اس کو ادھر پھینکا اس کو پکڑا ادھر پھینکا میرے کو تو ایک جھٹکے میں سے گرا دیا اس ایسی اس کی حالت ہماری حالت خراب کی کیا ابھی ہم اسی کو سنبھال ہی رہتے کہ ایک نئی مصیبت آن پڑی کہ ایک دم اس کا چہرہ خوفناک لگنے لگا اور اس کے اوپر کے دو دانت یہاں سے یہ باہر نکل ہے اتنے باہر نکل ہے انتہائی نوکیل اور خوفناک یہ منظر دیکھ کر تو سارے گھر والوں نے چیخے مارنا شروع کر دی ایک دم گھر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت نہیں ہوگی اب تو ہم نے پکڑے اس کو اس کا اس کی حالت میں پوری رات گزر گئی اور صبح فجر کی اذان آئی تو پھر اس کے دانت خود ہی اندر چلے گئے اب تو بڑے پریشان ابھی روزانہ کا معمول بن گیا کہ روزانہ مطلب ہے کہ جب رات ہوتی تو ایک مخصوص وقت میں اس کے دانت دونوں باہر نکل آتے اور مطلب ہے کہ فجر کے وقت اندر چلے جاتے پھر انہوں نے جو بستے پر ذمہ دار اسلامی بھائی تھے اپنے بچے کے نشان دکھائے کہ دیکھو یہاں پر یہ کالے کالے نشانے نہیں یہ اصل میں اسی وجہ سے پڑے کہ وہ دانت نکلتے اور باہر اور واپس جاتے ہیں اس کی وجہ سے کالے نشان پڑ گئے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ والد صاحب رونے لگے کہ خدا کے واسطے کچھ کرم فرمائے ہمارے گھر میں بہت بری حالت ہے اور بھی گھر والوں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی ہے خوف کے مارے تو خیر وہ آخرکار تاویزات اختاری کے بستے کے ذمہ دار نے گھبرائے نہیں اللہ تعالیٰ شفا تھا فرمانے والا ہے ہمت رکھے آپ ان شاء اللہ تاویزات دیے اور کاٹ وغیرہ کی تو چند دنوں بعد اس اسلامی بھائی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے بیٹے کے دانت باہر نکلنا بھی بند ہو گئے اور طبیعت میں بھی افاقہ ہو گیا تو دیکھا نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کے تابی اطارے کے بستے پر جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد شامل ہو جاتی ہے تو آپ مطلب ہے کہ اس بستے پر آپ جائیں ضرور کسی بھی مسئلے کے تحت انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات وغیرہ ہوتا ہے اس میں جا کے دعائیں کریں مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے تو آج کے اس سلسلے میں آپ کو یہ جنات سے متعلق مستند باتیں بتانے کی کوشش کی گئی اب ان شاء اللہ آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ جو سلسلہ قوم جنات کا ہوگا اس میں انشاءاللہ شاء آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جیسے مشہور ہے نا کیا مشہور کیا بلکہ عام بات ہے کہ جن کا نام سن کے خوف آتا ہے تو جس طرح جن سے لوگ ڈرتے ہیں انسان ڈرتے ہیں تو کیا انسان سے بھی جن ڈرتا ہے کیا انسان کو جن سے نہیں ڈرنا چاہیے تو یہ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریف جنات کے شر سے محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے مجھے آپ کو اور تمام گھر والوں کو مدینے کے مہکتے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ